تو ابتدا ہم کر رہے ہیں جی آج کہاں سے جی المقدمت العلمیہ یہاں سے ہم نے میرے خیال سے آج ابتدا کرنی ہے ایسے ہی ہے جی جی بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> المقدمة العلمية في نشأة علم المصطلح وأشهر المصنفات فيه وتشتمل على نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها कहते يجو علم مصطلح ہے احادیث کی جو اصطلاحات کا علم ہے اس کی نشات کہاں سے ہوئی یعنی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کی مصنفات مشہور مصنفات کون کون سی تو یہ ہے یہ مشتمل ہے ان تین چیزوں پر ایک تو لبزت ان تاریخیت انصطلح ول اتوار اللہ ربحہ اتوار سے مراد حالات ایک تو حالات جن حالات سے گزر کر یہ علم ہم تک پہنچا اور نمبر دو یہ کہ اس کی تھوڑی سی جو نبزت تاریخیہ اس کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے تو اور دوسری چیز اشر المصنفات فی علم المصطلح اس میں جو اس علم اصطلاح جو ہے اس کی جو مشہور مصنفات ہیں جو تصنیفات ہیں وہ کون سی ہیں اور نمبر تین تعریفات اولیت ابتدائی اور جو ضروری اس کے اندر جو تعریفات ہیں وہ اس کی کیا کیا ہیں <clears throat> <clears throat> جی تو اب میں عبارت پڑھنے لگا ہوں جی نبزت تاریخیت عن علم المصطلح والاطوار التي مر بها کہ يلاحظ الباحث المتفحص ان الاسس والارکان الاساسية لعلم ونق ونقل الاخبار موجودة في الكتاب رس النت النبوية کہ جو بحث کرتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے الباحث المتفحص تفتیش کھود کریت کرنے والا صوت وہ غور و فکر کرتا ہے جب تو کس چیز کو پاتا ہے الباحث باحث فائدہ یلاحظ کا کہ بحث کرنے والا یا تفتیش کرنے والا یا اس علم کے اندر کھود کریت کرنے والا ملاحظہ کرتا ہے ان الصوصا بل ارکان کہ جو بنیادیں ہیں اسس جمع ہیں کی اور اساس پھر خود جمع ہے اس کی بنیادیں کہ جو بنیادیں ہیں اور جو بنیادی ارکان ہیں روایتی روایت روایت بھی حدیث کو نقل کرنے کو کہتے ہیں تو حدیث کے علم کی روایات کی جو بنیادی ارکان ہیں نقل اخبار اور اخبار کو یعنی خبر کو آگے نقل کرنا حاصل کرنا روایت کو اور پھر اس روایت کو آگے بیان کرنا اس کے جو ارکان ہیں موجود فل کتاب و سنت نبویہ وہ موجود ہیں کتاب کے اندر بھی یعنی قرآن پاک کے اندر بھی اور سنت نبویہ کے اندر بھی وہ موجود ہیں جا فی القرآن الکریمی تحقیق آیا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا قول قولیائی بینباً اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کو خوب غور فکر کر لیا کرو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ کسی بھی چیز کی جانچ پڑتال کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اس کا ایک علم ہونا چاہیے بجا فی سنتی اور ایسی سنت کے اندر بھی آیا ہے قول صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا قول نظر اللہ اللہ امران سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع کہ تعالی جو ہے وہ خوش و خرم رکھے اس شخص کو سمع منا جس نے ہم سے کچھ سنا شیئن کچھ بھی فبل لگا ہو اور پھر اس کو آگے بیان کر دیا کما سمیا جس طرح اس نے سنا تھا کیوں فروغ مبلہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو کہ آگے بیان کر دینے والے ہیں وہ وہ سامع یعنی جو سننے والا ہے سامع سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے سامع جس نے پہلی مرتبہ سنا تھا تو اس سامے سے زیادہ وہ محفوظ کر لیتا ہے اوا محفوظ کرنے والا جس نے سنی تھی حدیث وہ آگے بیان کرنے والا اس سے زیادہ محفوظ کرنے والا بن جاتا ہے تو اس لیے حضور علیہ السلام نے بھی اس کی اس کی جو ہے وہ حدیث سے اس چیز اس چیز کا ثبوت مل گیا کہ محفوظ کرنا یہ بھی ایک مستقل فن ہے ایک ضرورت کی چیز ہے ایک کام ہے اس کے اوپر بھی محدثین نے کام کیا ہے وفی روایت اور ایک روایت کے اندر ہے فروب حامل فکن الا علا من ہوا من ہو کہ بہت سارے دین کے حاصل کرنے والے حامل فقہ یہاں فقہ سے مراد وہ خاص فقہ نہیں بلکہ دین کا دین کی معلومات جن کو ہوں تو بہت سارے دین کے حاملین ایسے ہوتے ہیں الا من ہوا افواہ منی جو پہنچا دیتے ہیں دین کو الا من اس کی طرف جو اس سے بھی زیادہ فقی ہوتا ہے یہاں پر عبارت محضوف ہے کون سی عبارت محضوف ہے کہ بہت سارے حامل فقہ یعنی دین کے حامل اس روایت کو پہنچا دیتے ہیں یہ محفوظ محصوف ہے الا من کس کی طرف جو کہ زیادہ افواہ ہیں وہ آگے بارت دھیان کر دی ہوئی ہے تو بعض اوقات روایت کے اندر معذوف ہوتے ہیں لیکن وہ معذوف اس وجہ سے معذوف ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اتنی ایک عمومی چیز ہوتی ہے وروبہ حامل فقین لئی سبھی فقین اور بہت سارے دین کے حاصل کرنے والے وہ فقی نہیں ہوتے یعنی وہ اس درجے کے اعلیٰ پائے کہ ان کے اندر استعداد نہیں ہوتی کہ وہ اس دین کو مزید جو ہے وہ اس میں بہتری لا سکیں بس وہ صرف آگے بیان کر دیتے ہیں لیکن ان کا یہ بیان کر دینا ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس لیے کہ پھر وہ ایسے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے بات کہ جو اس کے اوپر مزید غور و خوص کر کے فکر کر کے اس کے اندر سے مسائل کا استعمال کر لیتے ہیں التثبت في ضبطها بالانتباه, بالانتباه لها والتدقيق في نقلها نقلی جی ففی حاضح آیت الکریمتی و حاض الحدیث شریفی یہ ساری خبر ہے مبتدا ہے مبدا د فی اخذ اخضل و کیفیت ضبطها بالانتباه الى آخری تک یہ سارا مبتدا ہے اور ففی حاضل آیت یہ خبر ہے بس اس آیت کریمہ اور اس حدیث شریف سے جان خفی کا ثابت ان سے متعلق ہو جائے گا ثابت ہوئی کیا چیز ثابت ہوئی مبدا فی سب اخذ حدیث کو حاصل اخبار کی سے مراد یہاں حدیث ہے حدیث کو حاصل کرنے کے کے ثبوت کا مبدا تصبت یعنی ثبوت و کیفیتی ہی ضبطی ہے اور پھر اس حدیث کو ضبط کرنے کی کیفیت کہ کیسے ضبط کیا جائے گا کس قسم کا جو ہے وہ اس کے اندر حافظہ ہونا چاہیے کیا صفات ہونی چاہیے تب ہم اس حدیث کے راوی کو مانیں گے بال انتباہی سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے کتنی سمجھ بوجھ کا حامل آدمی ہو وہ واہ اور پھر اس کو محفوظ رکھنا و تدقیقی فی نقلی ہا اور پھر دوسروں تک اس کے پہنچانے کے اندر جو جو احتیاط ہے وہ بھی برتی گئی کہ نہیں یہ تو نہیں کہ وہ ہے تو بہت نیک سمجھدار بھی ہے لیکن غفلت کرتے آگے بیان کرنے میں کا کہ کی کا اضافہ اپنی طرف سے کر دیتا ہے کوئی تو یہ تدقیق ہے تو اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث شریف سے حدیث کو لینے اس کو بیان کرنے اس کو ضبط کرنے اس کو محفوظ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں حفاظت کرنے کے تمام باتیں ثابت ہو جاتی ہیں امتسار امر اللہ تعالیٰ برسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم فقط کان صحابۃ رضی اللہ عنہم یتثبتون فی نقل اخباری بقبولها لا سیما اذا شکو فی صدق الناقل لها و <coughs> امتسار امر اللہ تعالیٰ برسول اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ عمر کے حکم کی انتصال کرتے ہوئے تعمیل کرتے ہوئے فقط خانہ صاحب صحابہ رضی اللہ عنہم یہ تصبۃون نفی نقل اخباری وقوب لیا بہت زیادہ تحقیق کرنے والے خبر کو یعنی حدیث کو نقل کرنے میں اور اس کو قبول کرنے میں سننے میں بھی اور آگے سنانے میں بھی بہت زیادہ اس کی حفاظت کرنے والے لاسی یمن خاص طور پر اذا شکو جب ان کو شک پڑ جائے صدق کی ناخری رہا اس حدیث کے نقل کرنے والے کی صدق کی دیانت اور امانت کے بارے میں بنا اس بنیاد پر بات ظاہر ہو گئی کیا بات ظاہر ہو گئی اعلیٰ اس بنا پر موضوع العنایت بالاسناد یعنی سند سند کے اعتبار سے کسی خبر کا موضوع ہونا یہ ثابت ہوا ظاہری بات ہے جب جب کسی ناقل کے صدق پر شک پڑ جائے گا تو پھر ہم اس اس کی متن کو قبول کرنے میں ہم اتنی آسانی سے اس کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اس کی جانچ پڑتال ہوگی وہ قیمت ہوں یہ قیمت بھی اس کا زہرا کا فائل ہے ایک فائل موضوع تھا بنا انال موضوع بھی جسنا پہلا قیمت ہوں پھر قبول الاخبار یہ دوسرا فائل تو ایسے ہی ظاہر ہو گیا اس بنا پر خبر اخبار کو یعنی احادیث کو یا کو قبول یا اس کو رد کرنے کی قیمت بھی قیمت سے مراد یعنی کیا کرائیٹیریا کیا اس کے لوازمات ہیں جس بنیاد پر ہم اس کو قبول کریں گے اور کیا کس بنیاد پر ہم اس کو رد کریں گے فقط جا افی مقدمتی صحیح مسلم تحقیق آیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات سامنے آئی ہے ابن سیرین سے قال لم یقون یس ارون عن اسناد پہلے لوگ جو تھے وہ اسناد کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے فلما وقات الفتنا لیکن جب فتنا واقع ہو گیا یعنی لوگ سندوں کے اندر اور راوی بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے احادیث کو بیان کرنا شروع کر دیا یا اس میں اضافہ شروع کر دیا یعنی وقات الفتنا تو قالو تو پھر ابن سیرین کہتے ہیں کہ قالو تو پھر جو احادیث سننے والے ہوتے تھے جب کسی سے حدیث سنتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے سمولنا رجالکم بیان کرو تم ہمیں اپنے رجال کو راویوں کو رجال سے مراد راوی کہ اب جب تم نے حدیث بیان کی ہے تو صرف حدیث نہیں بیان کرو بلکہ اس کے ساتھ جو راوی ہیں ان کو بھی بیان کرو فیونزر اللہ سننا بس وہ دیکھتے اہل سنت کی طرف فیو خز الحدیث ہوں اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتے یعنی حدیث کی صحیح اس کی راوی, راوی روایت ہو رہی ہوتی تو فیو خز حدیث ہوں تو ان کی حدیث کو لے لیتے البدا اور اگر وہ دیکھتے اہل بدا کی طرف حدیثوں تو پھر ان کی حدیث کو نہ لیتے اگر راوی بیان کرنے والا جو ہے وہ اہل سنا میں سے ہوتا تو پھر لے لیتے اور اگر اہل بدا میں سے ہوتا تو پھر اس کی حدیث کو نہ لیتے ان الخبر اللہ باد اور بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ جب خبر سے مراد حدیث ہے ان الخبر حدیث لا بلو نہیں قبول کیا جا سکتا حدیث کو اللہ بادہ معرفتی صنعت ہی اس کی صنعت کی جانچ پڑتال کے بعد ہی جب یہ بات ثابت ہو گئی فخر زہارا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زہار ظاہر ہوا علم الجرح و تعدیل جرا اور تعدیل کا علم اور کون سا علم ثابت ہوا علم الکلامی اعلی عالم یہ کلام جو ہے عرض پڑ ہے علم پر اور پھر جو جو علوم پیدا ہوئے وہ راویوں پر کلام کرنے کے علوم بھی پیدا ہوئے معرفت المتصلی اب المنقطع من منقطع اور سند کے اعتبار سے حدیث متصل ہے یا منقطع ہے اس کی جانچ پڑتال بھی پھر علوم میں سے شامل ہوئی و معرفت العلل الخفی اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علل خفی کسے کہتے ہیں علل کہتے ہیں کمزوری کو صنعت کے اندر خفیف کمزوری ہلکی سی کمزوری پائی جاتی ہے وہ وہ ہم سب یہ آگے جا کے پڑھیں گے یہ سب چیزیں آنے والی ہیں وظہر الکلام فی بعض الروات فی بعض الروات لیکن علی قلت لقلت الروات المجروحین فی ابر الامر اور ظاہر ہوا الکلام فی بعض الروات بعض راویوں کے کے اوپر کلام بھی کلام کہتے ہیں آ, آ, وہ کرنا اعتراض کرنا یا اس کے اوپر گفتگو کرنا اعتراض والی گفتگو تو پھر یہ بعض روحات کے اوپر اعتراضات بھی سامنے آئے لاکن قلت لیکن بہت کم کم تھے کیوں لقلت الروات المجروحین اس لیے کہ اس زمانے میں جو مجروح یعنی جو صحیح نہیں جو لوگ جو راوی صحیح نہیں ہوتے وہ ابتدائے دور میں فی اول الامر شروع شروع کے اندر جو مجروح راوی تھے وہ بہت کم ہوا کرتے تھے جس راوی پر جرا ہو جائے جس راوی کے اوپر سوالی نشان اٹھ جائے اسے مجروح راوی کہتے ہیں تو مجروح راوی جو تھے وہ بہت کم ہوا کرتے تھے شروع شروع میں تو اس لیے راویوں پر کلام جو ہے وہ بھی بہت کم ہوا شروع شروع میں سمت علماء في کا پھر علماء کے اندر توسع آیا اس بارے میں حتہ ظهر البحث في علوم کثیرت یہاں تک کہ بحثیں ہونے لگیں بہت سارے علوم میں کون سے علوم علوم کثیرت یہ آ گیا اس کا صفت موصوف صفت یہ ہے کہ تتعلق بالحدیث وہ سارے علوم جو کہ متعلق تھے حدیث کے ساتھ ان سارے علوم کے اندر پھر اب ابحاس ہونے لگیں کن کن گوشوں سے مناحیتی ضبط ہی اس کے ضبط کرنے کی طرف سے کہ اس کو آپ نے ضبط کیسے کیا اس کو آپ نے حفظ کیسے کیا حافظ کتنا تھا وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی چیز بھول جاتا تھا تو وہ جو جس آدمی کو بھول کا نسیان کا مرض ہو یا ویسی غافل آدمی ہو تو وہ تو کئی چیزیں آگے پیچھے کر دے گا اس پر بھی مستقل پھر بحث ہونے لگے وہ کیفیت ہی تحملی اور اس کو حاصل کرنے کی کیفیت کیا تھی کس سے لیا کس طرح لیا کہاں لیا جس رابی سے لیا وہ اس زمانے میں تابی سی کہ نہیں تھا ویسے کہہ دیا کہ جی میں نے تو فلاں تابی سے حدیث لی اور پتہ چلا کہ وہ تابی تو سن تین سو ہجری کا تھا اور جو جس نے جو رابی بیان کر رہا ہے وہ خود چھ سو ہجری میں تھا تین سو سال کی عمر تو ہو نہیں سکتی تو کیفیت ہی و ادائی ہی اور بیان کرنے کا حاصل کرنے کی کیفیت بیان کرنے کی کے احوال و معرفت ناسخ ہی منسوخی اور پھر کیا یہ بھی معلوم ہے کہ یہ حدیث ناسخ تھی یا یہ منسوخ تھی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ منسوخ ہو چکی ہیں اب وہ اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں وہ غریبی ہی وغیرہ ذالب اور بہت ساری احادیث غریب ہوتی ہیں غریب کا مطلب یہ بھی ایک حدیث کی اصطلاحات ہیں یہ آگے چل کر ابھی آنے والی ہیں جلدی آنے والی ہیں تو ان سب چیزوں کا بھی پھر علم جو ہے وہ ظاہر ہونے لگا وسارت حاضل علوم و تک تب اور پھر یہ علوم ہونے لگے لکھے جانے باقاعدہ پراپر وے سے ان علوم کو پھر لکھا جانے لگا بتسجل اور پھر ان کو قرطاس عربی کا تو کہتے ہیں ویسے زبانی کلامی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جب ان کو لکھ دیا جاتا ہے اصل میں یہ کورٹ کچہری کی جو زبان ہوتی ہے نا اس کو جب آپ پراپر وے سے ان رائٹنگز لکھ دیتے ہیں تو پھر اس کو کہہ دیتے ہیں تو سجل اسی لیے سجیل بھی ہم علامے کو تو وہ تو ایسے یہ علوم جو ہیں وہ لکھے گئے اور ان کو مسجل کر دیا گیا یعنی کتابوں میں لکھ دیا گیا اچھا لاکن فی لیکن یہ سب علوم لکھے ہوئے تھے ایسی جگہوں پر جو کہ متفرق تھی امکنہ جگہ متفرقہ متفرق جگہوں میں مین القتب بہت ساری کتابوں میں منظور متفرق بھی تھی لیکن رلی ملی بھی ہوئی تھی بغیر اپنے غیر کے ساتھ یعنی یہ جو موضوعات تھے یہ جو ٹاپکس تھے یہ اور ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹاپکس کے ساتھ ڈفرنٹ جو علوم تھے ان کے ساتھ یہ رلے ملے تھے ان کو الگ سے کتب میں نہیں لکھا گیا ہوا تھا ممضویہ ملے ہوئے تھے بغیر ہی آپ نے بغیر کے ساتھ من العلوم الخرا بہت سارے دیگر علوم کے ساتھ کیسے کا علم علم فطیب علم الحدیث علم اصول علم فقہ علم حدیث کی کتابوں کے اندر تو یہ علوم بھی بیان کر دی جاتے تھے کہیں کہیں رسالت و کتاب امام تھی وہ کتاب کتاب الرسالہ کہ اور کتاب الام اس کے اندر ان راویوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی رہی اور حدیث کی اقسام پر بھی گفتگو ہوتی رہی لیکن مستقل الگ سے کتاب نہیں لکھی گئی تھی اب لما نوجت العلوم وستقر الاصطلاح لیکن جب یہ علوم چل پڑے باقاعدہ ان کی تدوین ہو گئی وستقرل اصطلاح اور یہ جو اصطلاحیں ہیں جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ استقرہ باقاعدہ طے ہو گئی تو وسطل فن فن عن اور یہ ہر فن جو ہے وہ دوسرے اپنے سے علاوہ سے ممتاز ہو گیا مستقل ہو گیا الگ سے ایک مستقل فن بن گیا تو کیا ہوا کا قطل رابع ہجری اور یہ چوتھی صدی ہجری میں تھا ہجرت کے چوتھے سال میں تھا افرد العلماء علم المصطلح تو علماء نے علم مصطلح کو جو ہے وہ جدا کر دیا افرادہ یکتا کر کر دیا نکال لیا لیا الگ فی کتاب مستقل ایک الگ سی کتاب کے اندر وکانا من اول بن اخرادہ بصنیفی القاضی ابو محمد ان حسن بن عبد الرحمن بن الخلاد الرام غرمزی سنہ تین سو ساٹھ جی کیا کہیں گے عربی میں تین سو ساٹھ کو کون بتائے گا جی سلا تھا بس ہوں بالکل ٹھیک صحیح ہے تو وکانہ میں نولی منفرد جس نے پہلے پہلے وہ شخص جنہوں نے تصنیف کے اعتبار سے اس کو الگ کیا تھا وہ تھے قاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمان بن خلاد الرام ہرمزی جن کی وفات جو ہے وہ تین سو ساٹھ ہجری میں ہوئی اور انہوں نے کہاں پر اس تصنیف کو کیا تھی کتابی المحد الفاصل بین الراوی الوای تو اس کتاب کے ساتھ انہوں نے جو ہے مستقل ایک تصنیف کی بس ازکرو اشر مصنفات اور میں قریب بیان کروں گا دیگر مشہور مصنفات یعنی کتابیں فی علم اس علم حدیث کی جو اصطلاحات ہیں اس کے اندر منحین افراد ہی بھی تصنیف علا یومنا حاضہ جب سے اس علم کو افراد کیا گیا ہے جب سے اس کو الگ کیا گیا ہے تصنیف کے اعتبار سے آج تک تو آج تک جتنا بھی علم کو الگ کرنے کے بعد سے جو جو بھی کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں تو میں ان کو بھی انشاءاللہ اس الگ سے ذکر کروں گا جی تو ہم اب جلدی سے کچھ کتابوں کے نام پڑھ لیتے ہیں کس کس نے لکھی تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ حدیث سے متعلق جو علوم حدیث ہیں اصول حدیث ہیں اس سے متعلق جو اصطلاحات ہیں کون کون سی کتب لکھی گئی ہیں وہ یہ ہیں أشهر المصنفات في علم المصطلح المحدث الفاصل بين الرابي والباعي وهي بيجو جن کا ذکر بھی ہوا صنف القاضي ابو محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن الخلاد الرام هرمزي المتوفي سنة 360 هجري لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالبا تصنیف ہے اس کو قاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن الخلاد بن خلاد الرام حرمزی نے جن کی وفات تین سو ساٹھ ہجری میں ہوئی لاکن لم یا استوعب اب حاصل مستع لیکن انہوں نے تمام جو اصطلاحات تھیں جو ٹرمنالوجیز تھیں اس کی ابحاث کو گھیرا نہیں گھیر گھیرا نہیں استوعب پورا اس کو شامل نہیں کیا سب کے سب کو بہت شانوری اور یہ ایسا ہوا کرتا ہے من اس آدمی کے لیے تصنیفہ جو تصنیف کی ابتدا کرتا ہے ای فن کسی بھی فن کے اندر اور علم یا کسی علم کے اندر عام طور پر جب پہلی کتاب لکھی جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں سے آگے پیچھے ہو بھی جاتی ہیں <clears throat> جی معرفت علوم الحدیث دوسری کتاب صنف ابو عبد اللہ محمد ابن عبد اللہ الحاکم الصا المتوفا المطرفہ اربع امیہ اربع امیہ و خمس لیکنہ لم یحذب الابحاث ولم یرتب حق ترتیب الفنی المناسب اس کو بیان کیا تصنیف کی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم نے نیسا بوری جو کہ وفات پائی جنہوں نے سن چار سو پانچ ہجری کے اندر لیکن لم یحذب الابحاث انہوں نے اس ان کی ابحاث کو جو ہے وہ نہیں چھان بین کی یا اس کو نہیں ایک ترتیب دیا والرت پھر آگے انہوں نے خیر بیان کر دوبارہ کر دیا چھان بین بھی نہیں کی بحث کی اور ترتیب بھی نہیں دیا جو کہ ترتیب فنی ہونی چاہیے جو فن کے مناسب ہو جو اس فن کے مناسب ہو اس اس اعتبار سے انہوں نے کام نہیں کیا لیکن کتاب ہے علوم الحدیث صنف ابو نعین أبو, نوع... أبو نعيم أبو نعيم هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة أربعمائة وثلاثون استدرك فيه الحاكم على ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضا تصنيف کیا اس کو ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاسفہانی نے جن کی وفات ہوئی چار سو تیس ہجری میں استدر کافی اور الحاکم یہ جو حاکم تھے نا جو جو پہلی پہلی حدیث کے کتاب کے مصنف تھے الحاکم اس کے اوپر انہوں نے استدراک کیا ہے جب اس کے اندر ہم عربی کے اندر جب استدراک کا لفظ بولتے ہیں خاص طور پر حدیث کے علم کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گزشتہ جو کتاب کے اندر کمی بیشی رہ گئی تھی اس میں اضافہ کرنا تو انہوں نے کیا کیا کہ حاکم کی کتاب میں اضافہ کیا ماں ان چیزوں کا فاتح جو انہوں انہوں نے نے جو چھوڑ دی تھیں اپنی کتاب کے اندر کس کتاب کے نام سے انہوں نے اپنی کتاب لکھی علوم الحدیث جو انہوں نے اپنی کتاب معرفت علوم حدیث کے اندر جو چیزیں چھوڑ دی تھیں اس کے اندر انہوں نے اضافہ کیا لیکن انہوں نے بھی کیا کیا طرح کا اشیاء بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا یم امکان ہے حرل بعد میں آنے والے کے لیے تدری کہا علیہ ایزن کہ وہ ان پر بھی صدر کر لیں بعد میں آنے والا ممکن ہے کہ وہ ان کے اوپر بھی استدرا کر لے یعنی ان کی جو کتاب میں جو چیزیں رہ گئیں حاکم کی چیزوں کو تو انہوں نے بیان کر دیے جو حاکم نے چیزیں چھوڑ دیں لیکن انہوں نے جو چیزیں چھوڑی اس کو وہ پھر آگے بیان کر دیں سمجھ میں آ رہی ہے نا جی فیس تو نہیں جا رہی بھارت تھوڑا ایسا چلو <clears throat> الكفاية في علم الرواية صنف أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفى سنة ہماری عربی یہاں کے رک جاتی ہے جب جب جب یہ عدد آتے ہیں نا أربعمية و ستون ٹھیک پڑھا میں نے وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية ويعد من أجل مصادر هذا العلم تصنیف کیا اس کو ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب جو, جو کہ مشہور ہیں خطیب بغدادی کے نام سے جن کی وفات ہوئی سن چار سو تریسٹھ ہجری میں فہو کتاب حافل اور ان ان کی جو کتاب ہے وہ کتاب ہے حافل بحری مسائل حضرت فنی وہ شامل ہے تمام اس فن کے مسائل کی کتابت کے ساتھ اور اس بیان قواعد روایت اور روایت کے یعنی حدیث کے جو قواعد ہیں اس کو بھی بیان کرنے کے میں شامل ہے من اجل مصادر حضر علم اور شمار کیا جاتا ہے اس کتاب کو علم اصطلاح کے بڑے بڑے مراجر کیسے مسادر مصدر کہتے ہیں نا جہاں جس سے باقی چیزیں مشتق ہوتی ہیں نکلتی ہیں مصدر سے کہتے ہیں تو اس علم کا جو مصدر ہے وہ یہ کتاب اس اس علم کا مصدر شمار ہوتی ہے جی آگے چلتے ہیں الجامعلی اخلاق آداب السامع یہ کتاب لکھی ہے سنف الخطیب البغدادی وہ کتاب یب حصفی روایہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر روایت کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں کما ہوا واضح جیسے کہ اپنی کتاب کے نام سے اپنے نام سے واضح ہے وہ فرید الفی بابی ہی اپنے باب میں یکتا ہے قیم الفی اپنی ابحاس میں بڑی مضبوط ہے وہ ہی اور اپنی شامل کردہ چیزوں کے اندر بھی بڑی مضبوط ہے وقل من فنون علوم علوم الحدیثی اور بہت حدیث علوم حدیث کے فنون میں سے بہت کم فن ہیں اللہ مگر وسنت الخطیب ہی کتاب مفردن لیکن جو خطیب بغدادی ہے اس نے اس کے اندر بھی کتاب لکھ دی ہے یعنی ہر فن کے اندر حدیث کے ہر فن کے اندر تقریباً خطیب بغدادی نے اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے فقانہ کما قول الحافظ ابو بکر بن نقطہ تک یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حافظ ابو بکر بن نقطہ نے کہا کل من انصف علم المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ ہر وہ شخص جو انصاف کرنا چاہے گا محدثین کے علم کے ساتھ بعد خطیب کے خطیب بغدادی کے بعد اگر وہ انصاف کرنا چاہے گا محدثین کے علوم کے ساتھ یعنی میں بھی اس میں کوئی کارنامہ انجام دوں تو کیا ہوگا عیال علی کتبہ وہ محتاج ہوگا خطیب بغدادی کی کتب کا عیال محتاج اسی لیے کہتے ہیں نا ہم اہل و عیال یہ میرے اہل و عیال ہیں عیال بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ بچے محتاج ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں بڑوں کے تو اس لیے یہاں پر بھی عیال اعلیٰ کتبی کا لفظ بولا کہ وہ منحصر ہوگا انحصار کر رہا ہوگا اس ان کی کتب اور کتاب پر اصول روایتی الماصل علما چیز روشن صنفه القاضي عياز بن موسى اليحسبي المتوفى سنة 544 جی خمسمية و أربع وأربعون فهو كتاب غير شامل لجميع بحاث المصطلح مصطلحي بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرغ عنهما لكنه جيد في باب حسن التنسيق والترتيب اس کتاب کو لکھا ہے قاضی ایاز بن موسا علی صبی نے جو کہ جن کی وفات پانچ سو چوالیس ہجری میں ہے اور یہ کتاب جو ہے وہ شامل نہیں ہے علم حدیث کی تمام اصطلاحات کی ابحاث کو بل ہوا مقصور بلکہ یہ مقصور ہے کس کے اوپر علامہ یہ تعلق بھی کیفیت تحملی یعنی حدیث کو لینے اور ادا کرنے کی کیفیت کے متعلق لیا کیسے اور بیان آگے کیسے کیا بس ان ان دو چیزوں پر ہی وہ زیادہ مقیت ہے مقصور ہے فرما یہ تفران ہوں یا وہ مسائل جو ان دو چیزوں سے متعلق ہیں لاکن نہ ہو لیکن یہ کتاب جید ہے فی باب ہی اپنے باپ کے بارے میں بہت اچھی لکھی گئی ہے اور بہت عمدہ انداز میں اس کی تنسیق اور ترتیب جو ہے نظم و نسق جسے کہتے ہیں تنسیق نسق سے ہے تو وہ بہت عمدہ ہے مالا یسا المحدث جہلہ صنف أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة خمس و آه، خمسمائة و ثمانون پانچ سو اسی ہجری بابا جزء صغیر یہ بہت چھوٹا سا ایک رسالہ ہے لئی صفیح کبیر و فوائد اس میں کوئی بہت زیادہ بڑے بڑے فائدے نہیں ہیں علوم الحديث بڑی کتاب ہے صنف ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح یہ اس کو تصنیف کیا ہے ابو عمر عثمان بن عبد الرحمان نے جن کا نام جو بے مشہور ہیں ابن صلاح کے نام سے المتوفا صنعت چھ سو ترتالیس جی سلاستم و و کتاب حاضہ مشہور بین اور یہ کتاب لوگوں میں بڑی مشہور ہے بین اس میں با ہونی چاہیے بے مقدمہ جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان مقدمہ ابن صلاح کے نام سے وہ اجود فی المصطلح اور یہ بہت ہی اجود جید کتب ہے بہت عمدہ کتب ہے اصطلاح کی کتب میں سے جمع فی مؤلف ما من فی غیری جمع کی ہے اس میں مؤلف نے وہ تمام چیزوں کو جس جو کہ ما تفرق فی غیره من کتب الخطیب و ما جمع خطیب کی جو خطیب بغدادی کی جو کتابیں ہیں یا اس سے جو پہلے گزری ہوئی کتابیں ہیں <coughs> ان کتابوں کے علاوہ مولف نے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو جمع کیا ہے متفرقات کو یعنی جمع کی مولف نے اس میں ان چیزوں کو جو کہ جدا ہیں اس کے علاوہ کی کتب میں سے علاوہ فقانہ کتاب حافل کی کتاب ہے جو کہ شامل ہے یا ذخیرہ ہے بہت سارے فوائد کا لاکن علم الرد المناسب لیکن اس کو بھی ایک بہت مناسب وضع کے ساتھ مرتب نہیں کیا گیا ان نہ شعین کیونکہ انہوں نے اس کی املا کرائی تھی تھوڑی تھوڑی کر کے شعین فشین لکھوایا تھا خود جیسے املا خود لکھتا ہے آدمی تو اچھے انداز میں لکھتا ہے جب کسی کو لکھواتا ہے تو پھر وہ جلدی جلدی بہت ساری چیزیں لکھوا دی جاتی ہیں بہ محاذہ لیکن اس کے باوجود عمدہ تو منجا اباردہ بہت عمدہ کتاب ہے اس آدمی کے لیے جو ان کے بعد آیا علماء میں فکم فکمن مختصر لہو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا اختصار کیا اس کتاب کا بناظم اور اس کو نظم کی صورت میں لکھا وہ معارض لہو اور بہت سارے لوگوں نے اس پر تعریض بھی کی منتصرین اور بہت سارے لوگوں نے اس کو مدد بھی کی اس کی تائید بھی کی منتظر تائید کی لوگ بہت سارے لوگوں نے جی تقریب و اسن بدسیفت نذیر محی الدین نبن شرفین النا روی المۃ الفا ثنا چھ سو چھہتر جی کیا کہیں گے ستمیا و و سبعون اور یہ کتاب اختصار ہے اپنے ان کی جو کتاب علوم حدیث ہے ابن صلاح کی جو کتاب علوم حدیث ہے اس کتاب کا بھی یہ اختصار ہے لیکن یہ کتاب جید ہے لاکن مغلق لیکن یہ مغلق ہے عبارت کے اعتبار سے کبھی کبھی کبھی کبھی اس کی عبارت جو ہے وہ مغلق ہو جاتی ہے ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے اچھا اچھا ایسے ہے کہ یہ کتابوں کے نام آپ خود دیکھ لیجئے گا اب اس میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی لکھی ہوئی ہیں کوئی اس میں بہت زیادہ وقت لگانے والی چیز ہے نہیں بس کتابوں کے نام ذہن میں رکھ لیجئے گا اور اس میں جو زیادہ اہم کتاب ہے وہ میں نمبر تیرہ پہ پڑھ دیتا ہوں نخبت الفکر فی مصطلح اہل یہ ابن حجر رسکلانی کی کتاب ہے بہت عمدہ کتاب ہے یہ بنین کے نصاب میں بھی شامل ہے نخبت الفکر تو بس ایک یہ کتاب ہے اور دو تین جو ہیں خطیب بغدادی کی وہ مشہور ہیں باقی بھی زیادہ بات ہے تو ساری بہت عمدہ ہیں تو ان کو آپ خود ذرا دیکھ لیجئے گا اس میں ہمیں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہوتا ہے اب آگے ہم چلتے ہیں یہ بہت اہم چیز اب آگے آنے والی ہے <clears throat> تعریفات اولیت علم المصطلح تعریف علم مصطلح کیا چیز ہے یہ ہوا علم اصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد علم مصطلح وہ علم ہے ان اصولوں کا علم ہے اور ان قواعد کا علم ہے علم بھی اصول و قواعدہ جمع منتجم اس لیے قواعدہ ہو گیا ایسے اصول اور قواعد کا علم کہ یورف بہا جان لیا جاتا ہے جن اصول اور قواعد کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال کس حیثیت سے من حیث القبول رد کے قبول کریں یا رد کریں قبول اور رد کے اعتبار سے سند اور متن کے احوال جس علم کے ذریعے سے جس اصول اور قواعد کے ذریعے سے جانے جاتے ہیں اس ان اصول اور قواعد کے جاننے کو یا اس کے علم کو علم مصطلح کہہ دیا جاتا ہے سند اور متن کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا متن حدیث کے وہ پراپر الفاظ جو کہ جو کوٹڈ ورڈنگز وہ تو ہو گئے متن سند ان کو بیان کرنے کے لیے جتنے بھی چین آف نریٹرز ہیں جو جو راوی ہیں صحابی پھر پھر پھر تابعی تبا آئمہ امام بخاری جتنے بھی ہیں وہ ہو گئے سند اور متن ہو گئی وہ بین ہی وہ الفاظ جن کو نقل کیا گیا ہے جی آگے چلتے ہیں موضوع السند والمتن من حیث قبولی برد ظاہری بات ہے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو من حیث القبول برد ہمارا موضوع جو ہے اس علم مصطلح کے اندر جس کے اوپر بحث کی جائے گی وہ سند ہوگا اور پھر متن ہوگا ان دونوں چیزوں میں ہماری بحث اور گفتگو جاری رہے گی تمیز الصحیح من کا ظاہری الحادیث یہ ہے کہ احادیث کو اس کے جو صحیح احادیث ہیں ان کو سقیم احادیث جو کہ جن کے اندر سکم ہے ان سے جدا کرنا حدیث کی تعریف کیا ہے حدیث کسے کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں لغت میں الجدید اعلیٰ کسی جدید نئی چیز کو حدیث کہہ دیتے ہیں ویوج ماؤ اور اس کی جمع بیان کی جاتی ہے اعلیٰ احادیث حدیث کی جمع احادیث کے اوپر لیکن یہ خلاف قیاس ہے یہ جمع خلاف قیاس ہے اچھا جی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں حدیث کی اصطلاحی تعریف ما عظیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او او فعل تقریر او صفت بس یہ چیز بہت اچھی چیز ذہن میں یاد رکھنی ہے آپ نے حدیث اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں ہر وہ جس کی میں اب وہ کو میں ڈیفائن نہیں کر رہا میں خود ہی جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہر وہ جس کی اضافت حضور علیہ السلاۃ والسلام کی طرف ہو یعنی وہ اب تفسیر اس کی آ رہی ہے ہر وہ کیا چیز یا تو قول ہو آپ علیہ السلام نے اپنے تکلم فرمایا ہو اپنی زبان مبارک سے ان الفاظ کو بیان کیا ہو او فیئلن یا آپ کا کوئی عمل ہے آپ نے کوئی کام کیا ہے یہ بھی حدیث بنے گی منہ سے آپ نے کچھ نہیں فرمایا ہے لیکن عمل کر کے کوئی کام دکھایا ہے وہ بھی حدیث او تقریر یا آپ کی خاموشی یہاں تقریر سے مراد تقریر نہیں کہہ دینا کہ جو جسے ہم کہتے ہیں بھی تقریر کرنی ہے تقریر سے مراد قرآن پاک میں کیا آتا ہے وقرہ فی بیوت کنہ خواتین کو کہا کہ تم اپنی جگہ پر گھروں میں قرار سے رہو سکون کے ساتھ جم کر بیٹھی رہو کیا مطلب تقریر کا سکون ساکت ہونا تو آپ علیہ السلام کی کال آپ کا آپ کا کال آپ کا فیل اور آپ کا سکوت کس چیز پر سکوت کوئی بھی آپ کے سامنے عمل ہوا آپ نے اس پر سکوت فرمایا تو رابی لکھے گا کہ حضور کے سامنے یہ عمل ہوا تھا اور حضور اس بات پر خاموش رہے تھے بس یہ ایک یہ بھی حدیث بن جائے گی اور وہ صفت ان یا پھر حضور علیہ السلام کی کوئی صفت صفت میں دو قسمیں آئیں گی ایک صفت ہوگی حضور علیہ السلام کی کہ آپ علیہ السلام کے ذہن مبارک کیسا تھا آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی آپ کا جسم کیسا تھا آپ کے ہاتھ کے اعضا کیسے تھے اور ایک صفت ہوگی باطنی کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے آپ کی آپ گفتگو میں نرمی کتنی کرتے تھے اب اگر کوئی صحابی حضور کی کوئی صفت کو بیان کرتے ہیں یہ بھی حدیث شمار ہوگی یا حضور کی صفت باطنیہ کو ذکر کر رہے ہیں کہ میں بیٹھا تھا میں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے بچے کے ساتھ یوں سلوک کیا یہ آپ کی ایک صفت بیان ہوئی یہ بھی حدیث بن جائے گی تقریر ہے کہ کسی نے عمل کیا اور آپ خام آپ خاموش رہے یہ بھی حدیث بنے گی راوی لکھے گا کہ میں نے دیکھا بدو آیا آپ اس نے آپ کے سامنے اس طرح سے سوالات کی اور آپ نے بالکل اس کے جواب تحمل سے دیے تو خاموش نہیں وہ تو صفت ہو جائے گی آپ خاموش مسکراتے رہے صحابی نے جواب دیا یہ آپ کی یہ بھی حدیث بنے گی اور اگر آپ نے اس کو جواب دیے یہ آپ کا فیل بنے گا اور پھر فیل کے ساتھ اگر اس کوئی کچھ چار چیزیں ہیں قول فیل تقریر صفت اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں الخبر یہ تو ہو گیا حدیث خبر کسے کہتے ہیں لغت میں خبر کہتے ہیں اور اس کی جمع جو ہے وہ اخبار آتی ہے خبر دینا نبا خبر دینا نبا یمبا اور اخبار اس کی جمع آ جائے گی اصطلاح میں اس کے اندر تین اخبار ہیں یہی سراست و اخبار ہے ہوا مرادف الحدیث ابھی ہم نے حدیث کی تاریخ پڑھی خبر بھی بیان ہی وہی چیز ہی ہوتی ہے ائی ان مانا ہوا واحد اصطلاح اصطلاحی اعتبار سے دونوں کا ایک ہی معنی ہے یہ زیادہ معتبر بھی یہی ہے خبر حدیث ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے عمومی طور پر لیکن ایک اور بھی قول ہے وہ مغیر الح فالحدیث ما جاء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عن غیره حدیث تو وہ ہوگی جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہو آپ کی طرف سے آئی اور خبر وہ جو آپ کے غیر کی جانب سے آئی ہو یعنی اگر حضور کی نہیں ہے صحابی تک آ کر وہ حدیث رک گئی اور صحابی نے اپنا اخواب کو بیان کیا ہے تو اس کو ہم خبر کہہ دیں گے اور اگر حضور نے خود ان الفاظ کو بیان کیا تو وہ حدیث بن جائے گی عام مومن ہو تیسری کی صورت یہ ہے کہ یہ عموم مطلق جسے کہتے ہیں عموم خصوص مطلق کون سی فل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تو جو وہ ہوگی جو حضور السلام سے خبر ہو ماجا عن ہوں اوغان اور خبر جو ہے اس کے اندر تعمیم ہے چاہے آپ علیہ السلام سے کی طرف سے وہ منسوب ہو یا پھر وہ آپ کی غیر سے کسی صحابی سے منقول ہو جائے کوئی تو اس کو ہم حدیث کہہ دیتے ہیں خبر کہہ دیتے ہیں الاثر لغت میں بقیت تو کو کہتے ہیں کسی شے کا بقیہ باقی جو ہے لیپ ٹاپ جو باقی چیز چیز بچ جائے اس کو کہہ دیتے ہیں بقیت الشے لغت کے اندر الاثر کہتے ہیں اس لیے اثرات ہیں یعنی وہ تو چلا گیا لیکن اس کی جو باقی باقیات ہیں وہ بچ گئی ہیں اچھا جی اصطلاح میں اس کے اندر پھر دو قول ہیں وہ مرادف الحدیث ایک تو یہ کہ اثر حدیث کے مرادف ہے ائی ان میں مانا ہوں واحد الاصطلاح ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں حدیث کہیں اثر کہیں یا خبر کہیں یہ ایک ہی معنی میں آتی ہے دوسرا قولية وهو مرادف للحديث جيد مغاير دوسرا مغاير له وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال کہ اثر کہتے ہیں ہر وہ جس کی اضافت صحابی یا تابعی کی طرف ہو صحابی کا قول یا صحابی کا فعل یا تابعی کا قول یا تابعی کا فعل ان چیزوں کو ہم کہیں گے اثر الاسناد اس کے بھی دو معنی ہے عزب الحدیث علاقہ علی مسندن ایک تو یہ ہے کہ حدیث کو چلانا علاقہ علی یہ منسوب کرنا کہنے والے کی طرف مسندن پورے اسناد کے ساتھ یعنی باقاعدہ جس نے بات کہی ہے اس کہنے والے سے منسوب کرتے ہوئے کسی بات کو کہنا حدیث کو کہنا ٹھیک ہو گیا نمبر دو الموسلۃ مرادف السندی دوسرا معنی یہ ہے کہ جو رجال کا سلسلہ ہے جو راویوں کا سلسلہ ہے الموسلۃ المتن جو کہ متن تک پہنچتا ہے اسے اسناد کہہ دیتے ہیں لیکن اگر آپ اسناد کا یہ معنی لیں گے یعنی راوی عام سلسلہ تو صاحب یعنی جو رجال کا راویوں کا سلسلہ اگر آپ کی مراد اسناد سے وہ ہو جائے گی تو پھر صنعت کا بھی تو یہ معنی آتا ہے تو پھر اس معنی میں کے مرادف ہو جائے گا اصل میں ویسے کیا ہوتا ہے اسناد کہتے ہیں حدیث کو یعنی جو پہلا مانا ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے حزب الحدیث حدیث کو بیان کرنا علاقہ علی مسندن صنعت کے ساتھ جو اس کے بیان کرنے والے ہیں اس کی صنعت کو بیان کرتے ہوئے اچھا جی نمبر آٹھ لغت میں اس کا معنی ہے المعتمد وہ چیز جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے وسمی اور اس کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یعنی کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے لین الحدیث اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ انحصار کر رہی ہوتی ہے اس سند کے اوپر وہی والے سہارا لیے ہوئے ہوتے ہیں یا اعتماد صنعت کو سہارا لے لیں کہ حدیث کا سہارا یہ راوی ہوتے ہیں اور اعتماد بھی ان کے اوپر کیا جاتا ہے تبھی وہ روایت نقل ہوتی ہے تو اصل میں سند ہو گئی جو رجال ہیں کا وہ, وہ ان کی ساری جو چین ہے ان کی جو سلسلہ ہے اس کو صنعت کہہ دیتے ہیں اچھا اصطلاح میں صنعت کسے کہتے ہیں سلسلہ رجالی المسلط المتن رجال کا وہ سلسلہ جو کہ منسل ہو پہنچنے والا ہو متن تک متن المتن لغت لغت میں ما صالوبہ جو بہت سخت ہو ورتفع امیر ارض اور زمین سے اونچا ہو جائے اچھا، اصطلاح میں صنعت کسے کہیں ماینت ہی ادئی سند من الکلام کہ وہ چیز ینتہی الہی سنت کے سنت ختم ہو جائے جہاں پر پہنچ کر من الکلام کلام میں سے یعنی کلام جہاں آ کر سنت ختم ہو جاتی ہے اور کلام شروع ہوتا ہے اسے ہم متن کہہ دیتے ہیں المسند بصفت النون ایک تو تھا نا مسند ایک ہے المسند لغتن لغت میں اسم مفعول یہ اس میں مفعول ہے من کہاں سے نکلا اسند الشیء الیہ کسی چیز کا اس کے اوپر سہارا ڈالنا اسند الیہ اس نے ایک چیز کا سہارا لیا اس کے اوپر الیہ کسی چیز کے اوپر بیمانہ کیا مطلب الیہ کہ اس نے اس کو جو ہے وہ بلند کیا و نصبہ اور اس کی طرف منسوخ کر دیا یہ تو لغت میں ہوتا ہے اس طرح میں اس کے تین معنی ہے <clears throat> کلو کتابیں مرویات کلی صحابی نعرا حید ہر وہ کتاب جس کے اندر مرویات ہوں کل صحابی کی علیحدہ علیحدہ ہر صحابی کی علیحدہ علیحدہ مرویات اگر کسی کتاب میں جمع کر دی جائے تو اس کتاب کو مسند کہہ دیتے ہیں <clears throat> تو مثال کے طور پر کوئی ایک صحابی کی ساری احادیث کو کسی نے ایک جگہ جمع کر دیا حضرت ابن عباس حضرت حضرت عامر بن الحاظ ان کی احادیث کو حضرت عبداللہ بن عمر الحاظ ان کی بہت ساری احادیث مروی ہیں ان سب کی ان کی ایک ایک راوی کی تمام روایت کو اگر کسی ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو اس کتاب کا نام مسند رکھ دیا جاتا ہے دوسری اصطلاح میں دوسرا معنی کیا ہے الحدیث المرفوع المتصل سندن وہ حدیث جو کہ مرفو ہو متصل ہو سند اب مرفو کسے کہتے ہیں متصل کسے کہتے ہیں سند کے اعتبار سے وہ بھی آگے آ جائے گی سب چیزیں حدیث کی تقسیم میں آئیں گی تیسرا ایوراد ابھی کہ مسند سے مراد بھی سند لے لیا جائے گا بس اس معنی میں فیقون بحاد المانہ مسدر مسدر میمی مینی جائے گا کہیں گے مسند لیکن مراد اس کی سند ہی ہوگی وہی سلسلت الرجال المسند اگر ہو جائے کسر کے ساتھ فائل ہوا میں یربل حدیث ابھی سند ہی پھر وہ وہ آدمی ہوگا جو حدیث کو بیان کرتا ہو سند کے ساتھ سوا ان اکان آئند ہو علم بھی چاہے اس کے پاس حدیث کا علم ہو یعنی اصول حدیث اور ساری ان چیزوں کا باریکیوں کا ام صلاح اللہ یا پھر اس کا کوئی علم نہ ہو اللہ مجرد الراوی یا بس اکیلا وہ خالی راوی ہی ہو تو تو بھی مصرفی کہیں گے بس وہ حدیث بیان کر رہا ہے المحدث محدث محدثی روایتن و درایتن کہ وہ وہ ہے جو کہ روایتن بھی اور درایتن بھی علم حدیث میں مشہور رہتا ہے تلی والا کثیر مین روایاتی و اخباری رواتی اور اس پر مطلع ہوتے ہیں یا مطلع ہو جاتا ہے وہ بہت ساری روایات کے اوپر اور ان روایات کے جو راوی ہیں ان کے احوال کے اوپر بھی یعنی صرف متن پر نہیں صنعت پر بھی متن اور صنعت دونوں کا جس کو بہت زیادہ درک ہو اسے کیا کہتے ہیں روایتن بھی اور درایتن یعنی جانچ پڑتال بھی اچھی ہو روایت جو راوی ہیں اس اعتبار سے بھی اور پھر ان راویوں کی اور متن کی جانچ پڑتال کے اعتبار سے بھی الحافظ فی قولان مرادف کثیر المحدثین مرادف کہتے ہیں محدثین کے نزدیک مرادف جو ہے وہ محدث کے حافظ کو حافظ جو ہے وہ محدث کے مرادف ہے بہت سارے محدثین کے نزدیک ہے یعنی محدث ہو یا الحافظ کہہ دیں تو ایک ہی بات ہے کہیں حافظ کی یہ بھی تعریف آتی ہے جس کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہوں اس کو بھی حافظ کہتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو ایک لاکھ احادیث جو ہیں وہ سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھیں اچھا جی وقیرہ ہوا ارفا دراجہ من المحدث کہتے ہیں کہ یہ بڑا درجہ ہے محدث سے بھی بحیث یکون ما یعرف فی کل طبقت اکثر مما ما ہو کہ بہت سارے لوگ جن چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں یہ جو ہوتا ہے حافظ ہوتا ہے یہ ان سب چیزوں پر مطلع ہوتا ہے وہ ان سب سے بہت بڑا یہ ظاہری بات ہے وہ وہی ہے کہ جو ایک لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو وہ ظاہری بات ہے اس کا جو علم ہوگا وہ ان سے کہیں زیادہ ہوگا الحاکم من احاط لا يفوته منها الا اليسير وهذا على بعض العلم یہ وہ ہوتا ہے حاکم ومن احاطہ علم علم کا احاطہ کر لیتا ہے تمام احادیث کے اعتبار سے تمام ذخیرہ احادیث اس کے علم میں ہوتی ہیں حتیٰ ہو منہا الاسیر یہاں تک کہ نہیں فوت ہوتی اس سے کوئی ایک حدیث بھی مگر بہت کوئی اسے فوت نہیں ہو رہی ہوتی انڈل مگر بہت تھوڑی سی مطلب تھوڑی سی احادیث کے علاوہ باقی تمام ذخیرۂ احادیث کے اوپر اس کی ٹھیک ٹھاک قسم کی نظر ہوتی ہے وہ لیکن یہ جو ہے وہ بعض اہل کرایہ ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے <clears throat> جی آگے چلتے ہیں الباب الاول الخبر رفیع سلاس اس کے اندر تین فصلیں ہم نے خبر پڑھا تھا نا حدیث خبر اب عربی کے اندر جب ہم بیان کرتے ہیں جب علم حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس میں خبر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے رفظ خبر استعمال ہوگا حدیث کے لیے بھی تو ہم نے پہلے تاریخ میں پڑھ لیا تھا کہ حدیث اور خبر ایک ہی چیز ہے تو ہم اس اس, اس, اس اصول کا اطلاع کرتے ہوئے کہ حدیث اور خبر ایک ہی چیز ہے اب ہم خبر کو حدیث کے معنی میں بیان کریں گے الفصل الاول تقسیم الخبر وفيه مبحثان کہ خبر کی تقسیم اس اعتبار سے کہ جو ہم تک پہنچتی ہے بلی یعنی وصولی ہی خبر کا پہنچنا ارینا ہماری طرف ہم تک خبر جو پہنچتی ہے اس کے اندر جو تقسیم ہے یعنی حدیث جو ہم تک پہنچتی ہے اس کے پہنچنے کی نسبت کے اعتبار سے اس میں تقسیم ہے وفیم اب حسان اور اس کے اندر جو پھر پیسے دو میں پیسے بھی ہوں گے پہلی فصل میں تو یہ پڑھایا جائے گا دوسری فصل کہتے ہیں الفصل ثانی تقسیمات و خبر الاحادی مبحثان کہ خبر کے خبر ہوگی خبر احاد کسے کہتے ہیں پہلے وہ بھی ہم سمجھ لیں گے اور پھر اس کی بھی تقسیم ہوگی اور اس کے اندر بھی دو بحثیں ہوں گی الفصل المشتر خبر الاحاد المشترک المشترک المشترک خبر بین المقبول والمردود خبر احاد جو کہ مقبول اور مردود کے درمیان مشترک ہیں وفیم اب تو اس میں بھی دو برسیں آئیں گی ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن آگے آ کے خود بخود ساری چیزیں آ جائیں گی الفصل الاول پہلی فصل تقسیم اور خبریں بے نسبتی دی وصولی ہی ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی تقسیم کیا ہوتی ہے المبحث الاول الخبر المتواتر ہم تک جو خبر پہنچتی ہے وہ دو طریقوں سے پہنچتی ہے ایک تو وہ ہوتی ہے جس کو خبر متواتر کہتے ہیں اور دوسری خبر وہ ہوتی ہے جس کو خبر احاد کہتے ہیں المبحث الثانی دوسری بحث خبر واحد کے بارے میں ہے المبحث الاول پہلی بحث اس کی تمہید بیان کر رہے ہیں یم قسم الخبر بن نسبتی وصول ہی الینا قسم منقسم ہو جاتی ہے خبر ہم تک پہنچنے کی نسبت کرتے ہوئے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے دو قسموں میں فنکان لہو تو غیر محصورہ اگر تو اس کے ترک غیر محصور ہوں شمار شمار نہ کیے جا سکتے ہوں عادت معین ایک معین عادت کے ذریعے سے خبر متواتر تو پھر وہ متواتر ہے دوبارہ فنکانہ لہو تو اگر اس کے ترخ غیر محصورہ غیر محصور ہوں غیر کیا کہنا چاہیے اردو میں اس کو بلا حسری کہہ دیں شمار نہ کیا جا سکتا ہو بے معین کسی معین عادت کے ساتھ تو وہ متبادر ہے ترک کسے کہتے ہیں ترک کہتے ہیں اگر اس کے ترک غیر محصور یعنی اس کے ترک شمار نہیں کیے جا سکتے یہ جو ایک ایک راوی ہے نا اسے ترک کہتے ہیں ایک راوی پہلا پہلا راوی کون ہے حدیث کا مثال کے طور پر ایک حدیث ہے پہلا پہلا راوی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس دوسرے راوی ہیں کوئی کوئی ایک تابعی ہو گئے حسن بصری ہو گئے پھر تیسرے راوی آ گئے فضیل بن آیاز چوتھے راوی آ گئے امام شافی پانچویں راوی آ گئے امام بخاری اب یہ ہر ہر جو راوی ہے یہ ایک پورا ترک ہے ترک تو جمع ہو گئی نا طریقہ ہے تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے ترک جو راوی بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ غیر محصور ہیں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا کسی عادت معین کے ساتھ دو عادت معین اس کی بھی تفصیل آ گیا کہ وہ عادت معین کیا ہونا چاہیے دس کا لکھا ہے اکثر لوگوں نے تو یہ متبادر کہلائے گی ابھی اس کی مزید تفصیل آنے والی ہے وہ انکان رہو ترک محصور اور اگر اس کے ترک محصور ہوں عادت معین ایک عادت معین کے ساتھ وہ لاحات تو پھر وہ احاد ہے وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا اقسام اور ان میں سے ہر ایک کی اقسام ہے و تفاصیل ہیں وساز کروں گا وفسط ہوا ان کو ذکر بھی کریں گے اور بہت تفصیل سے بیان بھی کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ بے مبحثینی دو بحثوں کے ساتھ وہما اور وہ کون سی ہیں المبحث الاول پہلی پہلی الخبر المتباثر پہلی خبر خبر متباثر کے بارے میں لغت لغت میں کسے کہتے ہیں وہ اسم فاعلین فاعلین متواتر تواتر تباتر تباتر فوا متواتر کسرہ کے ساتھ اس میں فاعل ہے مشتق ہے مینت تباتر سے ائی اتتابع تتابع کہتے ہیں پیدر پہ تباتر بھی اسی سے ہے کیا کہتے ہیں تقولو آپ کہتے ہو تباتر المطر بارش پڑے جا رہی ہے ائی تتابع نزول یعنی اس کا نزول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پیدر پہ ہے اصطلاح میں کسے کیا کیا کہیں گے جی اب اب یہ تعریف سننے والی ہے ما عدد کثیر وہ وہ روایت یا خبر کے جس کو روایت کیا ہو عادت کثیر نے کون سی عادت کثیر آگے سے فتح عادت ان کثیر ایسی عادت کثیر تو ہیر العاد پورا جملہ صفت بنے گا کہ محال ہو عادت کے اعتبار سے تو ان سب کا جمع ہو جانا عالل جھوٹ پر اتنی بڑی تعداد میں راویوں نے اس حدیث کی روایت کی ہو اس کو نقل کیا ہو کہ اتنی بڑی تعداد کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو عادت کے اعتبار سے اب ایک چیز کو ایک واقعے کو اگر ڈھائی ہزار آدمی ذکر کر دیں کوئی ایک مثال کے طور پر میں کہتا ہوں پینسٹھ کی جنگ تھی یا ہولو کاسٹ کا کوئی واقعہ ہے جس کو تاریخ تاریخ میں بھی لکھا اور بھی ہزاروں لوگوں نے اس کو کہا اب اگر کسی ایک چیز کو بیان کرتے ہوئے اس کے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ جن کو شمار نہ کیا جا سکے اور محال ہو عقل نہ مانے اس بات کو کہ بھائی اتنے لوگ چلو ایک جھوٹ بولے گا چار بولیں گے سو بول لیں گے دو سو بول لیں گے ڈھائی ہزار بندہ تو نہیں جھوٹ بول سکتا تو عقل محال سمجھے ان سب کا کسی ایک چیز پر جمع ہونے کو تو اس کو کہہ دیتے ہیں متواتر اصطلاح میں ومانا تعریف ہی اور اس تعریف کے معنی پھر کیا ہوئے اب خلاصہ کیا نکلا ان المتواتر هو الحدیث کہ متواتر وہ حدیث ہے اب الخبر وہ خبر ہے الزی یروی ہی فی کلی طبقات من طبقات صنعتی ہی روات کثیرون <clears throat> یروی ہی جو وہ خبر کے روایت کرتا ہے جس خبر کو کل طبقات من طبقاتی سندی ہی رواتن کثیرون کثیر راوی اس خبر کو روایت کرتے ہیں سند کے طبقات اس حدیث کی سند کے طبقات میں سے ہر طبقے کے اندر یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کی الزی یروی ہی فی کلی طبقات من طبقات سنت ہی سنت کے جو طبقات ہیں ایک ایک طبقہ پہلا طبقہ کون ہے صحابی ظاہری بات ہے حضور کی حضور کی جو چیزوں کو نقل کرنے والے جو سب سے پہلا طبقہ ہے وہ صحابی ہیں صحابی کے بعد دوسرا طبقہ آئے گا تابعی کا تابعی کے بعد تیسرا طبقہ آئے گا تبا تابعی کا تبا تابعی کے بعد چوتھا طبقہ آئے گا کسی بھی ولیوں کا بزرگوں کا آئمہ میں سے سن سن سن چار سو ہجری کا پھر پانچ سو ہجری کے لوگ آئیں گے نسل در نسل تو جو جتنے بھی راوی ہیں ہر راوی کے زمانے میں اور لوگوں نے بھی اس حدیث کو ہر طبقے کے اندر اور لوگوں نے بھی حدیث سونا کر کے صرف اگر صحابی ہیں تو صرف ایک عبداللہ بن مسعود سے روایت نہ ہو بلکہ وہی حدیث سیم وہی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت انس سے بھی اس کی روایت ہو حضرت بلال سے بھی اس کی روایت ہو عامر بن عبداللہ عامر بن الحاظ سے بھی اس کی روایت ہو ایسی اس کی روایت جو ہے وہ بیس اور صحابہ سے ہو جائے اچھا پھر اب ہر صحابی جب آگے بیان کرے گا تو ہر صحابی نے کسی کو بیان کرنی ہے جو کہ تابعی کہلائے گا اب وہ تابعی بھی جب ایک حدیث بیان ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ وہ وہ حدیث صحابی صرف ایک آگے ایک تابی کو تو نہیں بیان کرے گا نا اس کی ساٹھ سال کی عمر ہے چالیس سال کی عمر ہے تو وہ پتہ نہیں کتنے تابعین کو وہ حدیث بیان کر چکا ہوگا اب وہی حدیث حضرت عبداللہ بن عامر سے نکل کر آگے تیس تابعین تک گئی ہیں اب ہر تابی جب تبا تابی بیان کرے گا تو وہ ہر کو ہر تابی اس حدیثوں میں مطلب اس حدیث کو بیس بیس آگے اپنے شاگردوں کو بیان کر رہا ہوگا تو اس طریقے سے ہر زمانے کے اندر جو راوی پائے جاتے ہیں ہر طبقے کے اندر اس کو اتنے سارے زیادہ لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہو کہ عقل محال سمجھے اس بات کو کہ یہ سب کیسے غلط چیز پر متفق ہو سکتے ہیں جی پہلے مجھے یہ بتائیے سمجھ میں آگے یہ چیز پھر آگے چلیں گے جی تو ان هو الحديث الحدیث الخبر متواتر وہ حدیث ہے یہ وہ خبر الذي يرويه في كل طبقه جس کو روایت کرتے ہیں طبقات سند کے طبقات میں سے ہر طبقے کے اندر اتنے راوی جس حدیث کو بیان کریں اتنے کثیر راوی وہ راوی کون سے جو اس صنعت کے طبقات میں پائے جاتے ہیں اتنے زیادہ کہ مناقل و عاده کہ حکم لگا دے عقل عادت کے اعتبار سے کس چیز کا بے استحالتی محال ہونے کا اس بات کا کہ الا کر رواتو کہ وہ سارے کے سارے راوی کہ وہ تحقیق جمع ہو گئے تھے اعلی اختلاقی حاضر خبر اس خبر کے تخلیق میں اختلاق تخلیق کرنے میں کہ عقل عادت اس بات کو محال گمان کر لے کہ اتنے سارے راوی یہ سب اس حدیث کو بنانے اور گھڑنے میں سب نے اتفاق کر لیا تھا ایسا نہیں ہو سکتا <clears throat> اچھا اس کی اب چار شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے یہ تبین من شرح ان تباتر لا يتحقق فی الخبر تواتر کسی بھی خبر کے اندر تا اس کا تحقق نہیں ہو سکتا اللہ بشرودین مگر چار شروط کے ساتھ بشرودین اربا تواتر اگر آپ کہتے ہیں یہ خبر متواتر ہے تو اس تواتر کا خبر کے اندر تحقق ثابت کرنے کے لیے آپ کے لیے آپ کو چار شرطوں کی ضرورت ہے روی ہی عدد الکثیر ہوں پہلی شرط کہ اس روایت کو روایت کرنے والے عدد الکثیر بہت بڑی تعداد ہوں بقد اختلیف اقلیل کثرت یا اللہ اخبار اور اختلاف پایا گیا ہے کہ کم سے کم کثرت اخوال میں کتنی ہونی چاہیے لیکن المختار زیادہ جو مختار ہے پسندیدہ ہے انہ و اشرف اشخاص کے وہ دس اشخاص اگر پائے جائیں ہر زمانے میں دس دس لوگوں نے اس کو اس حدیث کو بیان کر, کرتے رہے ہوں حضور سے دس لوگوں نے سنا جن جن دس لوگوں نے سنا ان میں سے ہر ایک نے جس آگے کو بیان کیا اس نے بھی وہ بھی اس نے آگے دس مختلف لوگوں کو بیان کیا پھر ہر ایک نے آگے دس دس کو بیان کیا اور وہ سب موجود بھی ہوں ایک تو بیان کر دیا ہاں بھی میں نے دس لوگوں کو سنا دی تھی حدیث نہیں وہ آگے بھی وہ دس پھر آگے لکھیں اور وہ روایت کرتے ہوں ان کی اپنی چین آف چین ہو ان انٹرس کی اپنی چین ہو ان کا اپنا سلسلہ ہو اس طریقے سے جو خبر آئے گی وہ متبادل ہو جائے گی پہلی شرط اس کی یہ ہوگی یہ ہوگی دوسری نمبر انتوجدہ حاضر کثرت فی جمیع طبقات سند وہ بھی یہی بات میں نے بیان کر دی ایک تو کسی تعداد ہو اور وہ کسی تعداد طبقات سند میں سے ہر طبقے کے اندر پائی جائے <coughs> نمبر تین انتحیل العادت توات اہم القزم کہ محال ہو اس بات کا عادت عادت یہ چیز محال ہو کہ وہ سب کے سب جھوٹ پر جمع ہو, ہو جائیں گے یہ چیز نمبر چار ان یکون مستند خبرہم الحصہ یقون مستند خبر ان کی خبر کا کی جو استناد ہے یعنی جو جو جس طرف وہ جس اپنی خبر کو جس طرف وہ پھیر رہے ہیں وہ کیا ہو حصی ہو سہارا ان کی خبر کا جو سہارا ہے جس بنیاد پر انہوں نے یہ خبر یا یہ حدیث بیان کی ہے وہ حصی ہو کیا مطلب قول ہی جیسے کہ راویوں کا قول سمے ہم نے سنا سننا جو ہے اس کا تعلق حص کے ساتھ ہے اور آئینہ ہم نے دیکھا حص کے ساتھ لمس نہ ہم نے ہاتھ لگا کے دیکھا اما نام مستند خبر ہی العقل لیکن اگر کیا ہوا ان کی خبر کا استناد یا سہارا اگر عقل ہوئی کا بے بے العالم جیسے کوئی کہے کہ عالم حادث ہوتا ہے ابھی اس کا تعلق عقل سے ہے نا حدیث کو بیان کرنے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ چیز سنی ہے یا میں نے یہ چیز دیکھی ہے یا یہ چیز میں نے خود محسوس کی ہے چکھی ہے بلکہ وہ کہہ دے کہ اس کا تعلق وہ وہ بیان کر دے کہ نہیں وہ جو میرا شہر تھا نا وہ اتنا وہ جو صحابی تھے ان سے یہ چیز شادر ہو ہی نہیں سکتی تو میرا گمان تو یہی ہے گمان اغلب گمان ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا یا اس نے ایسا ہی کیا ہوگا یا حضور نے نماز پڑھی ہوگی تو ریخن اس وقت میں نہیں کیا تھا مجھے اغلب یقین ہے اس چیز کا یہ یہ حدیث نہیں ہوگی چونکہ یہ حص نہیں ہے یہ عقل ہے یہ زن ہے یہ گمان ہے یہ کیفیات ہیں یا کوئی کہے کہ جی صحابی کہے کہ میں نے جو ہے وہ خواب میں یہ چیز دیکھی یا مجھے یا مجھے جو ہے وہ کشف ہوا اس چیز کا کہ حضور علیہ السلام جو ہے میں وہاں پر تھا اور مجھے کشف ہو گیا اس چیز کا کہ حضور مجھے اشارہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ایسا کر لو یا مجھے خواب میں آ گیا تو یہ چیزیں حدیث نہیں بنے گی حدیث اس وقت بنے گی جب آپ نے اس چیز کو حصیات میں سے کسی چیز کے ذریعے سے بیان کیا ہے جیسے سوچنا جیسے سننا دیکھنا لمس چیزوں میں سے ہاتھ لگا کر جی میرے خیال سے آج اتنا ہی کافی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی جو حکم ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے <clears throat> تو کوئی چیز رہ گئی ہو پوچھنے والی سمجھنے والی تو بتا دیجئے گا اس ساری گفتگو میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو پوچھ لیجئے گا ورنہ پھر ہم سبق کو آج یہاں ختم کرتے ہیں اس سے آگے چلیں گے بہت دلچسپ ہے یہ شروع میں تھوڑا سا مقدمہ ظاہری بات ہے وہ عربی عبارت ہوتی ہے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے لیکن یہ آگے جا کے بہت دلچسپ ہو جائے گی اور اس کی بہت اقسام بنے گی پھر آپ نے اس کا چارٹ بنانا ہوگا اور جہاں سے آپ شروع کریں گے حدیثی ہے پھر متبادر احاد پھر متبادر کس میں پھر احاد کس میں ابھی تو اس میں ٹھیک ٹھاک قسم کی چیزیں آئیں گی اور مزہ بھی آئے گا اور کہیں دماغ جو ہے وہ گنجلک بھی ہوگا لیکن پھر اس کو ہم الگ الگ الگ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ حدیث کی ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی جائیں گی انشاءاللہ <clears throat> حدیث پڑھ رہے ہیں لہٰذا حدیث کا شکرانہ اور اس کا یہ ہے کہ درود حضور علیہ صلاحت السلام پر خوب بھیجے جائیں آپ علیہ صلاحت السلام کی جو ہے وہ ساری یہ دیکھیں کتنا زبردست علم ہے کہ جو ہے وہ مستقل ایک الگ سے اس کے لیے فن رجال کے عنوان سے جو ہے اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ وہ علم ہے کہ جس کے جس علم کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا اور اس جیسا علم پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے اسما اور رجال کے نام سے جو یہ فن ہے یہ علم ہے پوری دنیا میں اس جیسا فن کہیں نہیں ہے اور اس پر جو تحقیق ہوئی ہے غیر مسلم اور مستشرقین بھی مانتے ہیں کہ واقعی یہ ایسا فن ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بحث ہوئی ہے اور آپ اب جا کے پڑھیں گے حیران ہوں گے کہ کن کن بنیادوں کی وجہ سے اس حدیث کو ہم کہتے ہیں نا یہ حدیث وہ ہے ضعیف ہے اور بڑے مزے سے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ضعیف ہے تو اس لیے اس کو قبول نہیں کرنا یہ ضعیف اردو کا معنی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے حدیث میں کوئی ذوق نہیں ہوتا وہ راوی میں ذوق ہوتا ہے وہ اور وہ ذوق بھی کیا ہوتا ہے یعنی تھوڑی سی کوئی ہلکی سی کوئی چیز شک اور شبے والی بھی پڑ گئی بس وہ ذوق ہو گیا جی اس کے لیے تو وہ بہت ہی اس میں جو ہے وہ عمدہ ایک مضمون ہے اس لیے آپ علیہ صلاحت وسلام کے اوپر جو ہے وہ اس کے درود شریف کا خوب جو ہے وہ اہتمام ہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے توفیق بھی شامل حال اللہ کی ہو تو سارے معاملات پر جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سبق کو خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ کیونکہ وقت ایسا ہے کہ جس میں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کیونکہ کوئی متعین وقت نہیں ہے جب بھی فارغ ہوں گے پڑھ لیا کریں گے تو اس صورتحال کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کا معاملہ فرمائے اور خیریت اور خوش اسلوبی سے یہ سارے ہمارے اوقات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں اس کے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا ٹھیک ہے جی دعاؤں کی گزارش السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ